صدیق صدیق صدیق صدیق صدیق صدیق صدیق صدیق صدیق صدیق ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے نبی کا ساتھ کون ہے صدیق ہے صدیق ہے نبی کے بعد کون ہے صدیق ہے صدیق ہے خلیفہ پہلا کون ہے صدیق ہے صدیق ہے امام ہمارا کون ہے صدیق ہے صدیق ہے صدیق مصطفیٰ کے سوسل تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سوسل تیری کیا بات ہے بابا فاضی قدر معتبر ہم سفر بابا فاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سو تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تو صداقت میں صدیق اول تو خلافت میں صدیق اول تو صداقت میں صدیق اول تو خلافت میں صدیق اول تو خلافت میں صدیق اول یہی نارا کا یہی نارا علی کا یہی نارا کا یہی نعرہ علی کا یہی بولے عمر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سوسل تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سوسل تیری کیا بات ہے بابا فاضی جی قدر معتبر ہم سفر بابا قاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تو نے بھارے نبوت اٹھایا اپنی جھولی میں ان کو سلایا تو نے بھارے نبوت اٹھایا اپنی جھولی میں ان کو سلایا اپنی جھولی میں ان کو سلایا تیرے جاگے نصیب اے حبیب اے حبیب تیرے جاگے نصیب اے حبیب اے حبیب میرے قلب و جگر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سوسر تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سوسر تیری کیا بات ہے بابا فاضی قدر معتبر ہم سفر بابا قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے نبی کا ساتھ کون ہے صدیق ہے صدیق ہے نبی کے بعد کون ہے صدیق ہے صدیق ہے خلیفہ پہلا کون ہے صدیق ہے صدیق ہے امام ہمارا کون ہے صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے نبوت کا شاکار اکبر لوگو سید نہ صدی کے اکبر ہے نبوت کا شاکار اکبر لوگو سید نہ صدی کے اکبر لوگو سید نہ صدی کے اکبر تیری شان اللہ اللہ ملا آقا کا مسلح تیری شان اللہ اللہ ملا آقا کا مسلح اے ہنسی تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سوسل تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سوسل تیری کیا بات ہے قاضی قدر معتبر ہم سفر بابا قاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے آقا کو نظر میں دیکھتے ہیں بو بکر دوڑتے دوڑتے ہیں آقا کو نظر میں دیکھتے ہیں بو بکر دوڑتے دوڑتے ہیں بو بکر دوڑتے دوڑتے ہیں سامنے خود کو ڈال بن گئے ایک ڈھال سامنے خود کو ڈال بن گئے ایک ڈھال جذبہ تھا کس قدر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سوسل تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سوسل تیری کیا بات ہے بابا فاضی قدر معتبر ہم سفر بابا فاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سوسل تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سوسل تیری کیا بات ہے پنگا جس نے بغاوت کا ڈالا بکر نے اسے مسل ڈالا پنگا جس نے بغاوت کا ڈالا بو بکر نے اسے مسل ڈالا بو بکر نے اسے مسل ڈالا منکری نے زکات کو دی سید نے مات منکری نے زکات کو دی سید نے ماں کیا نافذ عمل تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سوسل تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سوسل تیری کیا بات ہے بابا فاضی قدر معتبر ہم سفر بابا فاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے کوئی چندے میں دے مال آدھا کوئی کم کوئی اس سے بھی زیادہ کوئی چندے میں دے مال آدھا کوئی کم کوئی اس زیادہ کوئی کم کوئی اس سے بھی زیادہ پر ایک بوڑھے رفیق یعنی ارشد صدیق پر ایک بوڑھے رفیق یعنی ارشد صدیق دے دیا گھر کا گھر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سوسل تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سوسل تیری کیا بات ہے بابا فاضی قدر معتبر ہم سفر بابا قاضی قدر معتبر ہم سفر مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے سسر تیری کیا بات ہے صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے ہے صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے ہے صدیق ہے نبی کا ساتھی کون ہے صدیق ہے صدیق ہے نبی کے بعد کون ہے صدیق ہے صدیق ہے خلیفہ پہلا کون ہے صدیق ہے صدیق ہے امام ہمارا کون ہے صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے صدیق